خالد الحزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے آیت کریمہ ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم کی تفسیر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے لازم کیا ہے جو جہنم میں جلنے والا ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سولہ